میرا یہ کرتا لے جاؤ اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو ان کی انکھیں کھل جائیں گی اور اپنی سب گھر بھر کو میرے پاس لیا